ہیں نیچے نیچے کر کر بہت اونچا اور نیچے کر بس نیچک نیچے ہس میں اللہ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 وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں دینی ماں اور بہنوں اس پورے جمن کی آیت نمبر دس سے جو پڑھی گئی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے ایمان والے بندوں کو دو چیزوں کا حکم دیا نمبر ایک اللہ رب العالمین نے فرمایا ربکم اپنے رب سے ڈرتے رہو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو نمبر دو اللہ رب العالمین نے فرمایا خوب نیکیاں کرتے رہو کیوں رہوینسنوں کی ہے دنیا حسنا اس دنیا میں جن لوگوں نے نیک مال کیے ان کے لیے نیک بدلے دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ہے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم تمام ساتھیوں کو الہاڈ عالمین نے ماہ رمضان صحت اور عافیت کے ساتھ نصیب فرمایا اور ماہ رمضان کا بڑا فروری خیر برکت کا مہینہ ہے چونکہ رب العالمین نے ارکان خمسہ میں سے ایک رکن کی ادائیگی کا یہ مہینہ کرا دیا فرمایا الصيام کما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ایمان والو تم پر روزہ فرض قرار کرا دیا گیا ہے رمضان کا اور اس لیے فرض کرا دیا گیا کہ لال تتقون تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جائے روزے سے ہے مقاصد میں سے ہے نبی علیہ ندی اسلام نے ساتھ رمایا ادا کان شہر رمضان ادا کان شہر رمضان الشیاطین ومردت الجن وفتحت ابواب فلم دت من آباب و ابواب النار فلم فل مینہ بھاگ السلام اب اس طرح لوگوں یہ ماہ رمضان تمہارے سر پر آ چکا ہے اور ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے اور رمضان کے اندر بڑے رمضان بڑی خوبیوں والا مہینہ ہے پرما کان اوور رمضان ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے یعنی چاند نکلتے ہی اللہ رب العالمین کے ہاں الشیاطین و مرد الجن اللہ رب العالمین تمام شیاطین اور سرکش قسم کے جو جن ہوتے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ جکڑ دیا کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سب تحت ابواب الجن اللہ رب العالمین جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے پلم یوگ آباد ایک دروازہ بھی جنت کا اللہ تعالیٰ بند نہیں رکھتا اس کے برخلاف وہ کل لے ابواب النار اللہ رب العالمین جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے پلم یوگ رقم مختہ منہ آباد جہنم کے دروازے کو بھی اللہ رب العالمین کھلا نہیں رکھتا وجنا اور ماہ رمضان کے ساتھ نکلتے ہی پہلی ہی رات سے اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے اور اعلان کیا ہوتا ہے یا باغ یا خیر اقبل و یا شر اکثر اے نیکیوں کے طرف گار نیکیوں کے شوق جذبہ رکھنے والے اجر و شواب کے پاس ایسے شوق شوق رکھنے والوں یہ نیکیوں کا مہینہ ہے اپنے اپنے قدم کو آگے بڑھاؤ اور زیادہ سے زیادہ نیک مال کرو کیونکہ اس مہینے میں تھوڑا سا کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ بہت بہا چاہ کر کے اگر سواب دیا کرتے ہیں ایک طرف خیرات بھی نیک کام کرنے والوں کو مزید نیکیاں کرنے سے اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے اور اس کے برخلاف برائیاں کرنے والے تاہیاں کرنے والوں کو خطاب کیا جاتا ہے شر اکثر اے گناہ دار اے کے طرف دار اے برائیاں کرنے والے اور گناہ کرنے والے کوتاحیاں کرنے والے یہ مردان رمضان کا مہینہ ہے آپ صرف اس مہینے میں گناہ اپنا چھوڑ دے برائیوں سے توبہ کر لے نبی علیہ عرصہ رشاط فرماتے ہیں فرشتہ اعلان کرتا ہے اے نیکیاں کرنے والے آگے قدم بڑھاؤ اور برائیاں کرنے والوں برائیوں سے باز آؤ ولی اللہ اور اس ماہ رمضان کی ہر رات میں ایسے بے شمار گنہداروں کو اللہ رب العالمین جہنم سے آزاد کر دیتا ہے جن کی برائیوں کے بنا پر ان کا جہنم واجب ہو چکی تھی وزال کا فیس کلے میں لیکن اور کسی ایک رات کا معاملہ ہے رمضان کے اندر جتنی راتیں آتی ہیں ہر رات کو اعلان کیا جاتا ہے وہ اللہ من ہوتا اللہ من النار اللہ تکاؤ میر انار اور بہت بڑی خوبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان کی راتوں میں یہ بیان کیا کہ فرمایا کہ اس ماہ رمضان کی راتوں میں خیر من الف شہر اللہ رب العالمین نے ایک رات رکھی ہے جو ہزار مہینوں کی راتوں سے افضل ہے من خورے مہا فقد ہو خیر جس انسان نے اپنی کوتاہی اور اپنی لاپرواہی سے اس مقدس رات کو ضائع کر دیا فقد خورم الخیرہ اور ہر قسم کی گھڑائی سے محروم کر دیا گیا میرے بھائی رمضان کا مبارک تھا ایک ایک لمحہ یہ خیر و برکت والا ہے ہمیں اس سے زیادہ زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے نبی علیہ سرات اسلام نشاط فرماتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کا خبر و کرم ہے کہ جب بھی مسلمان اور کلمہ گو صبح کرتا ہے یا دہانی کرانے کے لیے اللہ رب العالمین فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے کہ ایک طرف تو معذن دان دیتا ہے صبح ہوتے ہی فجر کے ادان میں ایک مؤذن ایک ایک طرح کا مؤذن اذان دیتا ہے حیان الصلاح حیان الصلاح حیان الفلاح حیان الفلاح اعلان کرتا ہے لوگوں الصلاۃ خیر من النوم آپ کو نماز کی دعوت دی جا رہی ہے کامیابی کا راز بتایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صحیح بخاری مسلم کی روایت نبی علیہ سرا اسلام شاہ سناتے ہیں ماں تراٹ شمسانی کا کن رہا بھائی دست لا ہن علوم وب دیکھوم علوم وب دیکھوم علوم وب دیکھوں شاپ نماتے ہیں ماں تراٹ شم شکتو جب بھی صبح سورج ہونے لگتا ہے تو سورج کے دونوں جانب دو فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں ماں پر آپ اس شم ہلو اٹھو ہل بٹے دو فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دونوں فرشتے جو چار سورج کے دائیں بائے کھڑے ہیں یہ نادیانی بلند آواز سے فرشتے اعلان کرتے ہیں اور لوگوں کو پکارتے ہیں اور کہتے یا رائے لاسم ربکم صبح ہو گئی ہے اب تمہارے سننے بہت سارے اللہ تعالیٰ کے اللہ رب العالمین کی فرما برداریاں ہیں تمہارے سن میں اللہ حقوق العباد ہیں اس لیے ایسا نہ ہو کہ تم دنیا میں پھنس کر کے اللہ جاؤ بھول جاؤ دیکھ لم ہنو ادارت دیکھ لم تم اپنے رب کی طرف آؤ اپنے رب کی طرف آؤ اپنے رب کی طرف آؤ دنیا کا گاڑی بھی کرو لیکن عبادت کا وقت آ جائے ساری دنیا چھوڑ کر کے ہم عبادت دیکھوں اپنے رب کی عبادت کرو اور اپنے رب کی عبادت کی طرف آؤ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی رہے شامل شاخ رماتے ہیں روزانہ اللہ رب العالمین ایسی طرف سے جب بھی سورج طلوع ہونے لگتا ہے یہ دونوں فرشتے اعلان کرتے ہیں اور ایسا اعلان ہے یعنی میں آنے تھا وہ ایسی آواز ہے کائنات کی ساری مخلوقات ان کا ساری مخلوقات چرند اور فرند ان دونوں فرشتوں کے اس اعلان کو سنتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو محروم رکھا ہے وہ اعلان نہیں کر سکتے سن نہیں سکتے اسی لیے نبی رہے خان نے ہمیں حکم بتایا کہ روزانہ تمہیں فرشتہ پکارتا ہے اللہ رب اللہ آدمی اس کی پخار اس ندا ہرمو الا رب دیکھوں ہرمو الا رب دیکھوں ہرمو الا رب دیکھوں کیا لکھے نبی علیہ السلام و شام نے قرآن پاک نبی علیہ السلام شام نے احادیث میں بے شمار ایسے اعمال بتائے ہیں جن اعمال کا نام لے کر کے فرشتے صبح اور ہر وقت انسان رہتے ہیں ان میں سب سے پہلی چیز میرے بھائی نماز ہے نماز ایک ایسا عمل ہے وقت نماز کی پابندی ایک ایسی بہترین نیتی ہے کہ نماز کا وقت ہوتے ہی اللہ رب العالمین طرف سے فرشتہ اعلان کرتا ہے ایک تو انسان ادان دے کر کے رب کے حکم سے رب کے اجازت سے نبی کے فرمان کے مطابق ایک تو معذین آپ کو پکارتا ہے اور معذین سے پہلے اور معذین سے بڑی پکار ہے اللہ تعالیٰ کے جانب سے فرشتوں کی دعا کرتی ہے نبی علیہ خان کی حدیث امام تبرانی رحمت اللہ علیہ اپنے موج میں قطیر میں نقل کرتے ہیں کہ یو باشم بنا حضرت کل سرا جب نماز کا وقت ہوتا ہے جیسے زہر کا وقت ہوا زہر کا وقت ہوتے ہی اللہ رب العالمین کے حکم سے فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں یا بنی آدما یا بنی آدما ہو ان کا تم اللہ انفسکم اے آدم کی اوہار اے آدم کے بیٹے اور اے آدم کی بیٹیاں خوب سات کیوں ماں او تک تمہارا انفسکم گناہ کر کے صبح سے لے کر کے ابھی زوار کے وقت تک دوہر کے وقت تک تم کو گناہ کر کے برائیاں کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رکھا تھا اب نماز شہر کا وقت ہو گیا ہے سات کیوں سکون سات سے تم نے شہر کی نماز پہلیا کھڑے ہو اٹھو دنیا کے ساری چیزیں چھوڑو خوب نماز بہر تم نے لیا تو نماز سے پہلے پہلے جتنے گنا تم نے کیا تھا رب نے نماز شہر کی برکت سارے گناہوں کو معاف کر دیا میرے بھائیوں یہ شہر کا وقت ہوا قوم یا بنی آدما قوم کلو آدابا اور تمہارا انفسکم اور تمہارا سارا رہے پراسان آدم کے اولاد کے پیچھے شیطان پڑا ہوا ہے جہاں شہر اثر کا وقت ہوا نبی علیہ السلام ہو کے فرماتے ہیں فرشتہ سر کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے وہ سن دھرا دان دے رہا ہے فرشتہ آپ کو پکار رہا ہے اور کہتے یا بنی آدما اے آدم کی اولاد ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر شیطان تیرے پیچھے لگا اور بے شمار گناہ کر کے رب سے گدب کا جہاں کی آپ کا مجھ بنا دیا ہے اس لیے اس ظہر کے اثر کی نماز پڑھ لے اگر تم نے اثر کی نماز شیطان نے جتنا گناہ کرایا تھا اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا انسان نماز اثر پڑھا مغرب کا وقت ہوتا ہے تو مغرب کے وقت بھی فرشتہ یہی آواز لگاتا ہے یہاں تک کہ آپ نے ساتھ نمایا کہ انسان برابر گناہوں میں اور نماز کی بہتر سے اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں میں ان کا یہاں تک کہ آخری نماز نماز ایسا کا آیا فرشتہ اس کا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بنی آدم اٹھو اے بنی آدم نماز پڑھو سارے گناہوں کی نفرت کرواؤ بندہ اٹھا وضو کیا نماز پڑھا اور نماز پڑھنے کے بعد وہ فجر شیر لے کر کے نماز تک انسان جتنے گناہ کیا رہتا ہے فلانا مونا اور بڑا رہو جس طرح سونے کے لیے آتا ہے اور دن بھر کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں یہ انسان نماز پڑھنا خیال رکھے لیکن اب ہم نماز بنتے ہیں رمضان ہی رمضان نہ آئے تو ہم نماز نہیں پڑھتے گناہ برابر کرتے ہیں اور گناہوں کو بجانے اور مفرت کے لیے ہم سے رمضان کا انتظار کرتے ہیں اسی طرح سے میرے بھائیوں اے اللہ رب العالمین کے فرشتے جو اعلان کرتے ہیں جس چیز کی طرف ہمیں بڑھاتے ہیں روزانہ ان میں بہت بڑا عمل ہے دوستوں ذکر الہی یا یہ لدینہ آمن اتر اللہ ذکر ان تفیرہ و سب دیکھو ہو بکرتا ہوا حسولہ ذکر الہی انسان کو چاہیے کہ کثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور ذکر الہی نہیں قرآن پاک تلاوت قرآن جو بڑی عبادت ہے اور بہترین اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے انسان جب ذکر کرتا ہے کثرت سے آج سوچ اگر افسوس ہم گیمت میں سگن میں رانی باتری میں فلمیں دیکھنے میں ریاست میں موبائل کا گیم کھیلنے میں گیم میں ہم اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی کوئی خبر رہتی ہی نہیں میرے بھائیوں کیا دیا آپ کو مارک ضائع کرنے کے بعد اگر ایک مرتبہ آپ سب دل سے بڑے ہوتے سبحان اللہ شہانت للہ اگر ان کی فضول چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے اس زبان سے کہتے مرتبہ سبحان اللہ اللہ کے سبحان اللہ تم نے میرا امتی دل کے ساتھ اگر ایک مرتبہ زبان سے کہے سبحان اللہ صحیح مسلم کہہ حدیث ایک مرتبہ سبحان اللہ کی برکت سے اتنی موتیاں دیتا ہے صرف سبحان اللہ کی نیکی سے قیامت کی دن نیکیوں کا پورا تراز نہیں کرتا انسان اس سبحان کو جیسے چاہے استعمال کرے اگر انسان اللہ العالمین کا فکر کرتا ہے کثرت سے فکر ہم یہ یہاں فرماتے ہیں اجتماع جب بھی اللہ کے کچھ بندے مسلمان نیک انسان کہیں بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کی عمادت قرآن کی تلاوت درس تدریس دین کی محفل میں شامل ہوتے ہیں نادام میرا سما تو آسمان والا آسمان سے آواز لگاتا ہے آواز کیا لگایا اس مجلس میں شرکت کرنے اٹھو جاؤ جتنے برا زندگی سے لے کے آئے تھے اس محفل کی برکت سے اللہ نے تیرے سارے گراہوں کو معاف کر دیا ایشور اللہ تعالیٰ کی جگہ ہے اللہ کی کتاب ہے اللہ رب العالمین اعلان کر رہے ہیں وہ اس درخت سے یہ آپ اور تمہاری برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیا اللہ ہم سب کو کو سے فرمائے لہٰذا وہ شکر اللہ بھی تک الحمد للہ وقفا الدین مصطفیٰ یہ اسی طرح سے جو لوگ جو بھائی خوب کثرت سے تلاوت قرآن کرتے ہیں تلاوت قرآن والے کو بھی اللہ تعالیٰ آواز لگاتا ہے اللہ تعالیٰ کو پیسے اعلان کرتے ہیں اور دنیا میں بھی اور آخر کے کیا مل گے اللہ برما کو جو قابل صاحب القرآن ان کا تعلق قرآن سے جڑا ہوا ہے یہ قاب صاحب القرآن اللہ قرآن والے کو کہیں گے ایک مرد کے لیے بتا آخر آئے کن اپنا تھا اے قرآن پڑھنے والے قرآن کی تلاوت کرنے والے یاد رکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے پچھلے رمضان میں قرآن کھولا تھا گیارہ مہینے قرآن کو بند کیا اور کل رمضان لگا اور آخری رمضان تک قرآن کھول رکھتے ہیں اس کے بعد پھر دنیا کی کوئی چیز ہم نہیں چھوڑیں گے نہ کھانا نہ پینا نہ ڈیوٹی نہ نوکری نہ کاروبار اگر رمضان جاتے ہی ہم چھوڑیں گے تو تلاوت قرآن پھر اگلے رمضان تک ہمارا قرآن نہیں کھلتا میرے بھائیوں کتنی بڑی نیکی سے محروم ہے اللہ کے دوست فرماتے ہیں یہ قرآن اعلان کیا جائے اے قرآن پڑھنے والی ایسا جنت سیڑھی اور چل اور جنت میں جا تلاوت کرتا جا جان کچھ ترقی دنیا جسے دنیا میں تلاوت کرتا تھا ایسے چھوڑ کے تلاوت کرتا تھا جا تیری آخری آیت جہاں ہوگی وہی تیری جنت میں منزل اللہ بنا دے گا دعا کروں ہم قرآن پڑھتے ہیں دنیا میں بھی تاکہ آخر تم پڑھتے ہیں اور جنت کے سے پہلا مقام حاصل کرتے ہوئے جائیں اور چین شروع کرے الحمد للہ رب العالمین سے اور جہاں آئے بننا اللہ فرمائی یہ تیری جنت ہے اللہ ہم سب کو فرمائے میرے بھائیوں اسی طرح سے سب کا خیرات کرنے والے چاہیں اور ان کے ان کو بھی اعلان کرتا رہتا ہے روزانہ صبح سویرے صبح سویرے جنت کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اور ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے دوسرا فرشتہ انتظار کرتا ہے کیا کہتا ہے تین جاؤں گا کون ہے آج رب کے راہ میں سستا کر دے رب کو قرضہ دے لیکن اس قرضے کے تعالیٰ دے گا اس کا اعلان کرتا ہے آج سے سب کا کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور دوسرا فرشتہ کھڑا ہے اللہ من سے تن کر اے اللہ اس فرشتے ہمارے بھائی نے اعلان کیا جو راہ میں سستا کرے اللہ اس کو خوب کو ہاتھ کر کے دینا اور پھر کنجوسی اور بسیری کرے اللہ رب العالمین نے اس کے مال کو تو تباہ و برباد کر دی میرے بھائی ہو یہ بہت ساری چیزیں ہیں اس طرح سے جو اللہ رب سے جیسے نام کرتی انہیں میں سے ایک وہ بھی ہے جو لوگ آپس میں ان تو محبت کرتے ہیں کیا دن کہاں جائے گا کہا دے میرا میرے میرے آپس میں میرے بندے محبت کرتے کہا ہے اللہ آباد اللہ کی آواز ہے اللہ کی پکار ہے کھڑے ہو جائیں وہ لوگ میرے لیے دنیا میں محبت کرتے تھے آئے آج ان کو ہم سائے اپنے سائے میں رکھیں گے جبکہ میرے سائے کے کوئی سایہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم کو نئے تو سارے بنائے ماہ رمضان ہو اور رمضان کے مہینے میں جہاں روزہ کر رہے نماز پڑھ رہے اور بہت ساری اور عبادات مشروع ہیں آپ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور کوشش سے کریں کہ قیامت کے دن حسر کے میدان میں اللہ رب العالمین اعلان کرے این الصائمون این الصائمون این الصائمون روزہ رکھنے والے کہاں ہیں روزے دار بندے کہاں ہیں روزے دار بندے کہاں ہیں کھڑے ہوئے رب العالمین جو روزے داروں کو پکار رہا ہے اللہ فرمائیں گے میں نے جنت میں ایک بہت بہترین دروازہ باب الریان بنایا ہے سن روزے دار سے داخل ہوگے ہم اس لیے اعلان کر رہے ہیں ہمارے سب سے بڑے بنائی میں دروازے بابو میں سے سارے روزے دار داخل ہو جائے تو سارے روزے دار جب داخل ہو گئے اس کے بعد دروازہ بند کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہم سب کو قیامت کے دن داخلہ ملے تو بابو میں سے ملے فی الحال ہم نے جو بیمار ہے سفر کو بھی ادا کرنا جو پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے جو مکرو کو ان کے قرض کو ادا کرا دے العالمین جو بیمار ہے سب کو بھی ادا کرنا العالمین ہم جس ملک میں رہتے ہی وہاں کے رہی دورہ اور ان کے آمان و انصار ہیں سب کو ملے کامال کی کوشش کرنا صحت اور آپ کے نصیب سو کرنا ہر طرح سے اللہ ان کو محفوظ کر دے العالمین ان سے ہے جس نے کی خیر ملک ایسم وطن کی بھلائی ہے ہر ایسے کام سے اللہ روک لے جس میں آپ کی ناراضگی ہے آپ کا قدم ہے اور امت اور ملت کا اور کا نقصان اور خسارا ہے خاص طور سے جس شہر میں ہم رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفیظ اللہ القاسمی کو اللہ ہر بلا ہر آفت ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ ان سے وہ کام لے جس میں اللہ تعالیٰ آپ کی رضا اور امت کی ہنا کام ایک ہے ہر ایسے چیز اللہ ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں امت کا نقصان آپ کا آپ کی آپ کی ناراضگی ہے اور اللہ رب العالمین ہر رلال دنیا میں جہاں بھی مسلمان ملک ہے ہر مسلمان ملک کو امن امار کا گہوارہ بنا دے اور جو مجاہدین حق کے لیے لڑ رہے ہیں اللہ رب العالمین ان کی نصرت اور مدد اور ایسے شہید ہو رہے ہیں کو مرتبہ شہادت نصیب فرما پھر عالمی دنیا میں جہاں بھی مسلمان اقلیت میں ان کے جان میں ان کی عزت عزت ایسی حفاظت فرما پھر عالمین ہم تمام لوگوں کا روزہ ہم تمام لوگوں کی تباہی ہم لوگوں کو سب سے سب کا قیام و شام سے قبول فرما دے اللہ پھر للمؤمنین والمسلم والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یعبر بالعدل والحسان وعیتاء سہشائی ونگن کرے گل پہ یہ کم لوگ ون کروں گا کنکن و کچھ رکھ ون ادھی کروں گا